يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا الحمدللہ نماز کے شرائط اذان و اقامت وغیرہ سب ہو گئے اذان کی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 یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد میں من میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن سکے اتنی آواز سے پڑھنا ہے اشہد اللہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ اب زور سے پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ سے اب جو ہے یہ ایک سنت ہو گئی اس کے بعد میں جب حیا الصلاح پہ جب گردن گھمائیں گے حیا اب جب گھمائیں گے تو وہیں پہ گردن ہونی چاہیے اس طرح وہیں پہ ایک بار بولنے کا حیا اس طرح سے ایک بار حیا اللہ کے لیے گھما دیے واپس یہاں نہیں لینا سنت یہ ہے کہ وہیں پہ رکھے وہیں بولے حیا اللہ اس طرح سے وہیں پر پھر حیا الفلاح حیا الفلاح اس طرح سے یہ سنت ہے یہ آزان کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی حضور مدینہ جی یہ حیا الصلاح یہ در اسٹارٹنگ سے بولتے ہی ادھر جانا یا منڈی گھمانا یا ادھر منڈی گھما کے بولنا چاہیے نہیں نہیں بولتے ہوئے حیا بولتے ہوئے گھمانا ہے اچھا اچھا اوکے شکریہ جزاک اللہ جی تو یہ یہ سمجھ میں آ گیا یہ جو دونوں سنتے ہیں یہ اکثر ہمارے ادھر کی مساجد میں نہیں ہوتا شوافی مساجد میں اکثر یہ نہیں ہوتا ہے اب آئے ہیں ارکان السلاد نماز کے فرائض کیا ہے نماز کے فرائض میں آپ کو مختصر میں بتاؤں گا اس کے بعد میں انشاءاللہ نماز کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے کس طرح کھڑے ہونا ہے کتنی حرکتیں ہوگی تو نماز باطل ہو جاتی ہے وہ انشاءاللہ شاء آپ کو میں بتاؤں گا اب دیکھیے نماز کے فرائض چودہ ہے نماز کے فرائض جو ہے چودہ ہے نماز کے فرائض چودہ ہے پہلا یہ ہے کہ نیت کرنا نیت کرنا یہ جو ہے نماز کے فرائض میں سے ہے پہلا نیت کرنا کہ اس طرح سے نیت نیت کریں کی کی میں نے دو رکعت فرض نماز ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے منہ میرا قبلے کی طرف اللہ اس طرح سے نیت پوری مکمل نیت کریں گے سنت کے ساتھ یہ ہو گئے نیت اب آپ دیکھیے اس کے اندر ایک تھوڑی تفصیل آپ کو بتا دوں کہ اگر فرض نماز کی جب نیت کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے نماز پڑھنے کا جو ہے قصد ہونا کہ میں پڑھ رہا ہوں فیل کرنا کرنے کا قصد ہونا نماز پڑھنے کا اور کون سی نماز پڑھا متعین کرنے کا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں عصری کی نماز پڑھ رہا ہوں مغرب کی پڑھ رہا ہوں عشاء کی پڑھ رہا ہوں یہ متعین کرنا اس کے بعد میں کون سی نماز ہے تو فرض نماز تو فرض نماز بولنا پڑے گا تو میں جو ہے ظہر کی فرض نماز ادا کرتا ہوں پڑھ رہا ہوں اس طرح سے بولنا پڑے گا تو اگر ہم اس طرح بولیں گے نیت کی میں نے دو رکعت فجر کی نماز ادا کرتا ہوں پڑھتا ہوں چلے گا اللہ اللہ کے کے پیچھے اس امام منہ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر اس طرح سے یہ ہو گئی نیت اور امام کے پیچھے پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے منہ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر جی اب ساری دوسرا نماز کا دوسرا فرض دوسرا رکن تقبیر تحریمہ کہنا تقبیر تحریمہ کہنا کیسا لفظ اللہ اکبر سے اللہ اکبر یہ جو ہے اس لفظ اس لفظ سے جو ہے تقبیر تحریمہ کہنا نہ اللہ اکبر سے کوئی حرف زیادہ ہو نہ اللہ اکبر سے کوئی حرف کم ہو یعنی یعنی دم برابر لیول میں اللہ اکبر ہونا چاہیے اللہ اکبر مکمل ہونا چاہیے اس سے نہ کوئی زیادہ ہونا چاہیے نہ کم اور جب اللہ اکبر بولے تو اس وقت جو ہے نماز پڑھنے والے کے دل میں اس کے ذہن میں جو ہے یہ رہے کیا اللہ اکبر اللہ کی عظمت اس کے ذہن میں رہے کہ اللہ کی عظمت بہت بڑی ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ کی حیبت اس کے دل میں رہے اس کے دل میں ہونی چاہیے اللہ اکبر کہتے ہو کر نماز پڑھنا یعنی جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر جو ہے نماز پڑھنا یعنی کہ اپنے پیٹ کو دم کھڑی کرنا ایک دم اچھے سے کھڑے ہو کے ایک دم اچھے سے لیول کر کے کھڑی کر کے نماز پڑھنا یعنی اتنا نہ جھکائے نماز میں یعنی کھڑے ہونے میں کیا وہ اس طرح لگے سامنے والے کو کہ یہ جھک کر نماز پڑھ رہا ہے یہ رکو میں ہے کسی کو اس طرح نہیں لگنا اتنا اتنا نہ جھکے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ وہ جو ہے کم سے وہ جس طرح کم سے کم رکو کی جو مقدار ہے اتنا جھک گئے تو رکو میں شمار ہوتا ہے تو اتنا نہ جھکے کہ وہ جو ہے رکو میں شمار کیا جائے ایسا سامنے والے کو دیکھنے سے نہ لگے پھر اسی طرح یعنی اس طرح سے بھی کراس نہ ہو یعنی ٹیڑھا ہو کر نماز نہ پڑھے کہ سامنے والے کو یہ لگے دیکھنے والے کو کہ یہ نماز میں ہی نہیں ہے یہ کھڑا نہیں ہے بلکہ جو کراس ہے نماز کی حالت میں ہے ہی نہیں اس کو یہ نہ لگے تو اس طرح سے ہونا چاہیے یہ جو ہو گئی نماز کے مختصر میں بتا رہا ہوں کھڑا ہونا اس انداز سے کھڑا ہونا کہ اتنی حد تک نہ جھکنا کہ رکو کے عقل رکو تک پہنچے کم سے کم رکو تک اور اتنا بھی جو ہے نہ ٹیڑھا کھڑا رہے کہ سامنے والوں کو دیکھنے سے یہ نہ لگے کہ یہ جو نماز میں نہیں ہے یہ ہو گیا اب اس کے اوپر ایک حدیث ایک حدیث پاک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اس کے لیے افضل کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے سب سے زیادہ ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ہے جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں جتنا ثواب ہے اس کا آدھا ثواب جو ہے بیٹھ کر پڑھنے والے کو ملے گا کوئی شخص اگر لیٹ کر پڑھنے کوئی شخص اگر لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے جتنا ثواب بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو ہے اس سے آدھا ثواب جو لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو ملے گا یہ حدیث پاک ہے اب جو ہے سب سے نماز میں سب سے افضل رکن کون سا ہے نماز میں سب سے افضل رکن کون سا ہے تو سب سے افضل رکن جو ہے سب سے افضل رکن کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ سب سے افضل رکن ہے دوسرا رکن جو ہے سجدہ کرنا افضل ہے تیسرے اس میں رکو ہے چوتھے اس میں تمام پوری نماز اعتدال وغیرہ یہ سب سمجھ میں آ گئی اب چوتھی چیز چوتھا فرائض چوتھا فرض جو ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یعنی امام کا اور تنہا نماز پڑھنے والے کا یا امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کا مکمل سورہ فاتحہ پڑھنا سوائے مسبوک کے مسبوق اس شخص کو کہتے ہیں جو امام کے ساتھ اس حالت میں شامل ہوا کہ امام کے رکو میں جانے سے پہلے پہلے اس کی بسم اللہ نہیں ہو سکتی ہے اس کو مسبوق کہتے ہیں تو مضبوط کے علاوہ تمام کو جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ جو ہے مکمل کھڑے ہو کر پڑھنا ہے غیر المغلوب علیہم پھر رکو میں گیا تو کوئی بات لیکن غیر المغلوب علیہ بولتے ہوئے رکو میں چلا گیا تو ایسی صورت میں جو ہے اس کی نماز اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی پھر سے وہ رکعت اس اس کو کو دورانی پڑے گی اب سورہ فاتحہ کی جو مکمل مکمل حرف جو ہے اس انداز سے پڑھنا سورہ فاتحہ کو کہ خود سن سکے اتنی آواز سے پڑھنا کہ خود سن سکے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ مکمل عربی میں پڑھنا ہے کوئی اگر یہ بولے تمام خوبی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جیسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر رہے ہیں تمام خوبی اللہ کے لیے ہے جو دونوں عالم کا پالن ہار ہے دونوں عالم کو پالنے والا ہے پیدا کرنے والا ہے تو اسی صورت میں جو ہے نماز نہیں ہوگی ماں لکھی الدین وہ جو ہے پورا مکمل جو اس کا معنی کرتا ہوا چلا گیا عربی میں نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کو مکمل عربی میں پڑھنا ہے اس کے مکمل مخارج کو اس کی تشدد کو اس کے حروف کو مکمل اچھے سے ادا کرنا ہے اگر کسی نے حرف کو حروف کو مخارج کو ادا نہیں کیا تشدد صحیح سے نہیں پڑھا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی جیسے ایک مثال کے طور پر اگر کسی نے ایک حرف بھی غلط پڑھا یعنی زبر زیر پیش بھی غلط پڑھا تو اس کی نماز اور اس معنی میں خلل آ گیا تو نماز نہیں ہوگی جیسے ان امتا علیہ کسی نے ان امتا کو ان امتو پڑھا یا ان امتی پڑھا تو نماز باطل ہو جائے گی اب اسی طرح جو ہے پانچواں رکن جو ہے رکو کرنا ہے یعنی اتنا رکنا اتنا جھکنا کے سامنے اتنا جھکنا کہ جو ہتھیلی ہے یہ سامنے والی چیز یہ یہ جو ہے گٹنوں تک پہنچ جائے اتنا جھکنا کم سے کم کم سے کم اتنا جھکنا کہ یہ جو ہے گٹنوں تک پہنچ جائے یہ کم سے کم ہے اور مکمل اس انداز سے جھکنا کہ پیر پیچھے ہو جائے ایک دم اور جو ہے پیٹ برابر ہو جائے پیڑھ برابر ہو جائے یہ جو ہے مکمل طریقہ ہے رکو کا اب رکو جب کریں گے رکو کی نیت سے رکو کرنا ابھی جیسے نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھتے پڑھتے اوپر سے جو ہے پلین آ گیا پلین آتے وہ جھک گیا اسی کو رکو بنا لیا تو نہیں چلے گا رکو کی نیت سے رکو میں جانا تو رکو مانا جائے گا ورنہ رکو نہیں مانا جائے گا اسی طرح وہ نماز پڑھ رہا ہے پرندہ اڑتا ہوا یا وہ ڈر کے ہمارے رکو میں چلا گیا اب وہ اس سے بولا یہی رکو ہے تو نہیں چلے گا وہ پھر سے اس کو کھڑے ہونا پڑے گا پھر وہ رکو میں جائے گا رکو کی نیت سے رکو میں جائے گا پھر وہ آگے اپنی نماز پوری کرے گا یعنی رکو کی نیت سے رکو میں جانا یہ ایک فرض ہے اب چھٹا فرض جو ہے اعتدال یعنی جس طرح وہ رکو کرنے سے پہلے جس طرح کھڑا تھا قیام میں اسی طرح جو اعتدال کے بعد میں واپس کھڑے ہونا لیکن ہاتھ نہیں باندھنا ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے نیچے یہ جو ہے فرض ہے لیکن اعتدال میں جب کھڑا ہوگا تو اعتدال کی نیت سے کھڑا ہونا یعنی کہ کوئی سمجھے کہ کوئی ایسا یعنی ایسی کوئی کیڑا آ گیا جو وہ ڈر کے مارے رکو میں ہے اب رکو میں دیکھا کہ کوئی کیڑا آ گیا اس کے سامنے وہ ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا اب اسی کو اس نے اعتدال بنا لیا تو نہیں چلے گا اس کو جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اعتدال کی نیت سے وہ کھڑے ہوں پھر اسی طرح دو سجدے کرنا دو سجدے کرنا فرض ہے دونوں اور دونوں سجدوں میں جو ہے یہ جو پیشانی ہے نا پیشانی یہ پیشانی جو ہے پیشانی کا بعض حصہ جو ہے کم سے کم کم سے کم پیشانی کا بعض حصہ جو ہے اس میں اس میں لگنا چاہیے زمین پہ پیشانی لگنا چاہیے اور اس انداز پہ پیشانی پہ زور دے سر کو پیشانی پہ زور دے کہ سر کا وزن زمین پہ آ جائے اس انداز سے ایک دم بھی زیادہ نہ دیوانہ کھڈا ہو سکتا ہے تو اب دیکھیے دوسری بات تو یہ سجدے کا مطلب مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے سجدہ اس سجدے کا یہ بعض حصہ پیشانی کا بعض حصہ جو ہے زمین پہ لگنا فرض ہے اکثر لوگ جو ٹوپی یہاں تک پہنتے ادھر تک ٹوپی پہنتے تو اسی صورت میں جو ہے جیسے ایک مثال کے طور پر یہ یہاں تک اس کی ٹوپی ہے ادھر سجدہ کر لیا تو سجدہ نہیں ہوگا پیشانی کا کم سے کم بعض حصہ جو ہے اس کے اندر لگنا چاہیے زمین پر اور نہیں لگا تو نماز نہیں ہوگی اب کتنی چیزیں زمین پر لگنا چاہیے تو پیشانی کا زمین پر لگنا چاہیے پیشانی اور ناک جو ہے ساتھ میں رکھے یہ سنت ہے پیشانی اور ناک ناک کو ساتھ میں رکھنا یہ سنت ہے پیشانی کا رکھنا فرض ہے ان پیشانی کے ساتھ میں ناک کو ساتھ پیشانی کے ساتھ ناک کو ساتھ میں رکھنا اس طرح اچھے تو یہ جو ہے سنت بھی ادا ہو جائے گی لیکن جو ہے پیشانی کا بعض حصہ کو رکھنا بعض حصے کو رکھنا فرض ہے پہلا ناک رکھنا پہلا ناک رکھنا یا پیشانی رکھنا پیشانی رکھنا ہے لیکن جو ہے پیشانی اور ناک کو ساتھ میں رکھنا فرض ہے پیشانی ارے پیشانی اور ناک کو ساتھ میں رکھنا سنت ہے کم سے کم پیشانی کو رکھنا یہ جو ہے یہ فرض ہے حنفی مسلک میں جو ہے پہلے ناک رکھنا ہے اس کے بعد پیشانی رکھنا ہے لیکن جو جی۔ ہے شافی مسلک میں ناک رکھنا یہ فرض نہیں ہے ناک رکھنا سنت ہے تو ایسی صورت میں جو علماء فرماتے ہیں کہ پیشانی اور ناک کو جو ہے ساتھ میں زمین پر رکھے اب یہ ہو گیا پیشانی اور ناک کو ساتھ لے رکھے لیکن دونوں ساتھ پہ نہیں رہے گی نا حضرت پہلے پیشانی لگے گی پھر ناک لگے گا نا نہیں اب رکھ کے اگر کسی کی ناک ناک بڑی ہو تو وہ مسئلہ کر کے دیکھیے جی انشاءاللہ نہیں اگر کوئی ناک کسی کی بڑی ہو تو اس کو بھی ایک بار اس کو بولیے گا ایک بار کر کے بتا تو بھی آپ کو انشاءاللہ کر کے بتا دے گا صحیح سے نہیں ہو جاتے رکھنے کے لیے ہو جاتا ہے اچھا حضرت میں نے یہ سنا ہوں کہ جو نرم ہڈی ہے ناک کی وہ پوری لگنی زمین پہ صحیح بات ہے یہ بتایا نا میں ناک وہ حنفی مسلک میں ہے شافی مسلک میں جو ہے یعنی ناک کو دبانا ہے سنت ہے لیکن فرض نہیں ہے صرف پیشانی رکھنا جو ہے یہ فرض ہے اب یہاں پہ صرف فرائض کی بات چل رہی ہے اس لیے میں سنت نہیں بتا رہا ہوں تاکہ مطلب آپ لوگ جو ہے تشویش میں نہ پڑے پھر بھی جہاں اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز کرنی چاہیے وہ میں آپ کو جو تھوڑا سنت کے ساتھ بھی بتا رہا ہوں کبھی دیکھیے پیشانی اور ناک ناک کو ساتھ ساتھ میں میں رکھنا رکھنا فرض فرض پیشانی یہ نہیں ہے سنت ہے لیکن ساتھ میں پیشانی اور ناک کو ساتھ میں رکھنا یہ جو ہے سنت ہے اب دیکھیے یعنی ناک کو رکھنے کی بھی سنت ادا ہو جائے گی وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اب دونوں گٹنے کو جو ہے رکھنا سجدے میں اور دونوں اس کو رکھنا کفوں کو جو ہے سجدے میں رکھنا اور دونوں پیروں کی انگلیوں کو جو ہے اس طرح سے زمین پہ رکھنا یہ جو ہے فرض ہے اگر کسی نے سجدے کی حالت میں اپنے پیروں کو اٹھا لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس میں انگلیاں بھی پورے کبلا چاہیے پیر ہاں، جی جی جی جی انگلیوں کا رکھنا ہے زمین پر قبلے کی طرف اب دیکھیے آٹھواں دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ فرض ہے دونوں سجدوں کے درمیان جب ایک سجدہ ہو جائے گا تو اٹھ کے بیٹھ گئے پھر سجدے میں گئے اس طرح یہ سجدے سے اٹھا فوراً سجدے میں چلا گیا یعنی کہ رکا ہی نہیں وہ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی اس کو رکنا اس کے لیے ضروری ہے رکعت نہیں ہوگی تو ابھی دیکھیے تو دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے بیٹھنا یہ فرض ہے پھر اسی طرح تمانینت کرنا جب آدمی رکو سے اٹھے گا تو اعتدال میں ٹھہرنا اتنی دیر ٹھہرنا کہ سبحان اللہ کہہ سکے کم سے کم سمی اللہ لمن حمیدہ بول کر کھڑے ہو گیا سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے ہو پھر سجدے میں جائے پھر سبحان اللہ کہنے کی مقدار کم سے کم ٹھہرے رہے پھر اٹھے پھر سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو ہے بیٹھے پھر جو ہے سجدے کا سجدہ کریں سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو ہے ٹھہرے رہے اب رکو اعتدال دونوں سجدوں کے درمیان دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیان یہ جو ہے اس میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ سبحان اللہ کہہ سکے فرض ہے اتنی دیر ٹھہرنا اب وہ دسواں اس پہ دھیان میں رکھے دسواں فرض ہے کم سے کم تحیات تحیات پڑھنا دسواں فرض ہے تحیات پڑھنا تو کم سے کم تحیات کتنی ہے یعنی کہ کم سے کم آدمی پڑھے تحیات تو کتنی پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم ہے اتحیات للہ سلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا محمد رسول الله یہ کم سے کم ہے اگر اس کے اندر ایک حرف بھی چھوڑ گیا کم سے کم جو شخص تحیات پڑے گا اس کے اندر ایک حرف بھی اگر چھوڑ گیا یا کوئی تشدید چھوڑ گئی یا کچھ ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور زیادہ سے زیادہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیہ السلام علیکم النبی رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا عباد اللہ الصالحین ان لا و ارشد اللہ محمد رسول اللہ یہ مکمل تحیات ہے مکمل تحیات یہ ہے اگر اس کی واجبات جو ہے جیسے حروف میں یا کلمات میں یا تسجدات میں یا عراق میں اگر پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی اسی طرح پہ درتے پڑھنا المبارکات الصلاوات الطیبات للہ اب تھوڑا بڑا رکتا ہوں تھوڑا پھر پڑھوں گا پھر پڑھا السلام علیکم نہیں ہوگی اس کو مکمل جو ہے پڑھنا ایک ساتھ پہ در پہ یعنی کہ بیچ میں ٹھہرے گا ایک بار پڑھنا شروع کر دیا تو ختم ہونے پہ رکے گا وہ بیچ میں جو ہے گیپ نہیں لے گا سانس لینے کا گیپ لے سکتا ہے مگر اتنا نہ زیادہ نہیں رکے گا وہ اب اسی طرح گیارہواں فرض کیا ہے تو گیارہواں فرض جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تشود اخیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دسواں فرض تشود پڑھنا تحیات پڑھنا گیارہواں فرض تحیات کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ فرض ہے اس میں کم سے کم کتنا پڑھ سکتا ہے آدمی جیسے کسی کو درود ابراہیم یاد نہیں ہے کتنا پڑھے گا یعنی کسی کو درود نہیں یاد ہے تو اقل کم سے کم اللہ صلی علی محمد کم سے کم اتنا پڑھے گا وہ اگر اس سے اتنا بھی نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی اور اسی طرح پھر بارواں فرض تشود اور درود السلام کے لیے بیٹھنا یعنی بیٹھ کر ہی تشود اور درود السلام پڑھنا نبی پر اور جب ہم پڑھیں گے تحیات پڑھیں گے السلام علیکم نبی تو ایسے موقع پر جو ہے تصور میں یہ کرنا کہ ہم جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا السلام علیکہ نبی یہاں پر درود و سلام جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا اگر کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یا جاگتے ہوئے نہیں دیکھا ہے تو وہ روزے انور کا جو ہے تصور کرے اور جو درود درود السلام بھیجے یہ سنت ہے مطلب اور بارہواں جی ہاں، بولیے بارواں جی تیرہواں بارہواں ہو گیا درود سلام کے لیے تشود اور درود السلام کے لیے بیٹھنا یہ بارہواں ہو گیا تیرواں تو جو ہے پہلا سلام پھیرنا پہلا سلام اور کم سے کم السلام علیکم و اللہ کم سے کم السلام علیکم بول دیا اٹھ کے چلا گیا ہو گئی نماز صرف السلام علیکم اٹھ کے چلا گیا نماز ہو گئی لیکن سنت کیا ہے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم کا میم یہاں ہونا چاہیے یہیں پر جس طرح وہ کھڑا ہے یہیں پر نماز پڑھتے ہوئے السلام علیکم و اللہ اب اگر اس نے علیکم السلام علیکم بولتے بولتے اگر اس نے وہ کر دیا نماز باطل پھر سے نماز پڑھے گا وہ نماز کی باطل ہو جائے گی اگر کم بلنے سے پہلے پہلے اگر اس نے منڈی گھما دیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی یہ ہو گیا یہ ہو گیا تیرہواں فرض چودہواں فرض ترتیب یعنی ایک کے بعد ایک جو ہے نماز پڑھنا پہلے نیت کرنا اس کے بعد میں جو ہے تقبیر تحریمہ باندھنا اس کے بعد میں میں قیام کھڑا ہونا سورے فاتحہ پڑھنا رکو کرنا اعتراض کرنا سجدہ کرنا تصور وغیرہ سب اس طرح کرتے کرتے مکمل طور پر وہ سلام پھیر کر نماز ختم کرے گا ایک کے بعد ایک پہلے رکو کر دیا بعد میں کھڑے ہو کے سورے فاتحہ پڑھا پھر سجدہ کیا ایسا نہیں چلے گا ترتیب سے جو بتائی گئی ویسے تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہم لوگوں کو یہ نماز کا فرض یہ مختصر طور پہ بتایا گیا اگر یہی فرض نماز کے فرائض اگر ایک دم اچھے سے بتایا جائے اگر مکمل طور پر تو اس میں آرام سے جو ہے چار دن نکل جائیں گے چار دن یا پانچ دن آرام سے نکل جائیں گے جی مدینہ ہوا نواں نواں فرض کیا بولا آپ نے نواں فرض تمانینت کرنا یعنی ٹھہرنا اعتدال میں رکو سے اٹھنے کے بعد میں رکو میں ٹھہرنا اعتدال میں ٹھہرنا دونوں سجدوں میں دونوں سجدوں میں ٹھہرنا اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں ٹھہرنا یہ جو ہے فرض ہے تو مانینت کہتے ہیں اس کو ٹھہرنا تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا پورا نماز کے فرائض چودہ جی جی جی الحمد للہ سہیل بھائی اور دوسرے لوگوں کو سمجھ گیا سب کو جی جی جی۔, جی جی ہاں۔ ابھی جو ہے ابھی ہمارے نماز کے فرائض مکمل ہو گئے اب جو ہے میں آپ لوگ کو جو نماز پڑھ کے بتاؤں گا کس طرح پڑھنا ہے لیکن پہلے مجھ کو بتائیے آپ لوگ کیا یعنی دکھائی دے رہے کہ نہیں کہ میں مسجد میں آیا ہوا ہوں تو وہ حساب سے دور رہے گا وہ حساب سے جمے گا نہیں جمے گا تو اس میں ابھی کسی کو مسئلہ کوئی پوچھنا ہے کیونکہ ابھی فون کٹنے والا ہے تو تو اس کے بعد ہی آرام سے بتائیں گے بہتر ہوگا اچھا، چار رکعت والی جو نماز ہوتی ہے اس میں جی۔ اگر غلطی سے پہلی پہلی رکعت کے بعد ہی اطیات میں بیٹھ گیا تو کیا حکم ہوگا یعنی اطیات پڑھنا شروع کر دیا تو پھر اطیات مکمل کرنا ہے کیسا کیا مسئلہ ہے اس میں وہ تحیات کا ماہر نہیں ہے تو اس میں تحیات مکمل کیوں کروں گا ڈائریکٹ کھڑے ہو جاؤ گے جیسے یاد آئے گا ویسے کھڑے ہو جاؤ گے جی۔ دوسری رقم اور آخر میں آخر میں سجدہ سو نہیں سجدہ سو نہیں ہوگا جی۔ اور اگر شافی میں سجدہ سعود کرنا ہے کیا نہیں ہے حضرت شافی مستق میں سجدہ سعود کرنا سنت ہے فرض نہیں ہے اگر نہیں کرے گا تو نماز ہو جائے گی ہاں جیسے ایک ہوتی ہے سنت آباز جو ہوتی ہے سجدہ سب صرف اور صرف جو ہے سنت آباز کے لیے ہے جیسے دعائیں کنو چھوڑنے پر یہ جیسے پہلی رکعت میں جو ہے تحیات چھوڑنے پر یہ پہلی رکعت میں جو ہے درود ابراہیم چھوڑنے پر یا درود آکاش وسلم پر درود چھوڑنے پر یا پھر جو ہے پہلی رکعت کا تشود چھوڑنے پر پہلا تشود چھوڑنے پر یعنی پہلے تشود میں تشود چھوڑنے پر یعنی تشود میں جو بیٹھتے ہیں یعنی وہ چھوڑنے پر یا پھر جو ہے درود آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود چھوڑنے پر کہ پہلے تشود میں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنت ہے کوئی اگر درود کو چھوڑ دے اگر تو اس کے لیے سجدہ سب کرنا اس کے لیے سنت ہے اگر کوئی شخص پہلے تشود میں نہیں بیٹھا ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا کوئی شخص پہلے تشود میں نہیں بیٹھا ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا تو اسی صورت میں جو ہے وہ تشود اخیرہ میں جو ہے یہ سجدہ کرے گا تشود درود ابراہیم دعائیں پڑھنے کے بعد میں جو اٹھے گا پھر سلام پھیرے گا پھر اس کے بعد میں اسی طرح دعائیں کنوت چھوڑنے پر دعائیں کنوت میں جو ہے میں آکا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی پر جو ہے درود چھوڑنے پر جو ہے وہ سجدہ سب کرے گا پھر اسی طرح جو ہے اپنے تشود اخیرہ میں جو یہ ہوتا ہے تشور اکیرہ میں جو آپ کی حال پر جو درود بھیجنا ہے کہ محمد اور آپ کی حال پر جو ہے درود پاک ہو تو اس طرح سے اگر کسی نے آپ کے حال پر درود نہیں بھیجا تو اس کے لیے جو ہے سجدہ سو کرنا سنت تو اس کے علاوہ جو ہے کسی اور چیز کے لیے سجدہ سو کرنا سنت نہیں حضرت آپ سے گزارش ہے کافی لوگوں کو شافعی طریقے سے سجد سو کا طریقہ نہیں پتا ہے کافی لوگ جو ہے حنفی طریقے سے ہی سجد سو کرتے پہلے سلام پھر لیتے تو وہ تو نماز سے باہر ہو گیا تو برائے کرم جی، سلام پھیرنے کی وجہ سے جی، کوئی شخص ایسا ہے جیسے نماز پڑھ لی جیسے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے حنفی امام کے پیچھے حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت اگر اس نے جو ہے جیسے حنفی امام جو ہوتے ہیں وہ پہلے سلام پھیرتے اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں لیکن شافع مسلک میں السلام علیکم بولنے سے جو ہے نماز سے آدمی باہر ہو جاتا ہے نماز اس کی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے حنفی امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے پھر سجدے میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ایسی صورت میں ہم سلام نہ پھیرے بلکہ جب امام ڈائریکٹ سجدے میں جائے پھر ہم ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے سلام نہیں پھیریں گے اور جو ہے کیونکہ شافعی مسلک میں سجدہ سب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کو سجدہ سہو کرنا کوئی ایسی چیز لاحق ہو گئی جس سے جو سجدہ کو سہو کرنا سنت ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم تشود اخیرہ میں جس میں سلام پھیرا جاتا ہے اس میں تحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد جو ہے ہم ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے سبحان ہم دی تین مرتبہ پڑھیں گے پھر ہوں گے پھر بیٹھیں گے پھر سجدے میں جائیں گے اس طرح سے پھر اٹھیں گے پھر ڈائریکٹ سلام پھیریں گے تحیات اس وقت نہیں پڑھنا ہے حنفی مسلک میں سلام پھیرنے کے بعد میں لوگ سجدہ کرتے ہیں دو دو سجدے کرنے کے بعد وہ تحیات پوری مکمل وہ درود ابراہیم وغیرہ سب پڑھتے ہیں غالباً اس کے بعد وہ سلام پھیرتے ہیں لیکن شافی مسلک میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرنا ہے سجدہ سب کرنا ہے سجدے دو سجدے کر لیے اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ سلام پھیرنا ہے تحیات وغیرہ نہیں پڑھنا ہے جیسے سجدے سے اٹھے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ سلام پھیر دے گا سمجھ میں آ گیا جی جی مدینہ ابھی شافی امام حنفی امام ہے تو انہوں نے دعائے کنت نہیں پڑھتے ہم کیا کرنا پڑے گا اس شافی مقتدی ہے تو جب حنفی امام جب سلام پھیریں گے حنفی امام جب سلام پھیریں گے تو ایسے موقع پر جو ہے ہم پھر ہم سلام نہیں پھیریں گے وہ سلام پھیریں گے ان کے سلام پھیرنے کے بعد میں ہم سجدے میں چلے جائیں گے دو سجدے کریں گے اٹھیں گے اور پھر اپنا سلام پھیر لیں گے ان میں وہ لوگ ان میں نیت نہیں ہوتی ہے غالباً وہ صرف کھڑے ہوتے ہیں ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ویسے اٹھ جاتے ہیں لیکن شافائی مسلک میں جو ہے نیت کریں گے سجدہ تلاوت کی یا سجدہ شکر جو بھی سجدہ کر رہا ہے وہ سجدہ تلاوت سجدہ شکر دونوں کا طریقہ سیم ہے تو چاہے وہ سجدہ تلاوت کرے یا سجدہ شکر کرے وہ پہلے نیت کرے گا نیت کی میں نے دو رکھا نیت کی میں نے سجدہ تلاوت کی واسطے اللہ کے منہ کی طرف ڈائریکٹ سجدے میں جائے گا سجدے میں جائے گا سبحان ربی العالی حمدی پڑھے گا تین بار جو اٹھے گا اس کے بعد ڈائریکٹ سلام پھیرے گا اٹھ کے بیٹھے گا اور سلام پھیرے گا یہ شافعی کا طریقہ ہے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کا ہاں سجدہ ایک ہی بار کرے گا حضرت اگر زید دو رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا لیکن غلطی سے قاعدے آخرا کیونکہ دو رکعت والی تھی تو وہ ایک ہی قاعدہ ہے تو اب اس کے بعد وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اب وہ کب بیٹھے گا جیسے اس کو یاد آئے گا ویسے بیٹھ جائے گا فوراً اگر وہ رکو میں چلا گیا تو بھی بیٹھے گا کہ اب وہ رکعت کمپلیٹ کرے گا فوراً بیٹھ جائے گا رکو میں جانے کے بعد ہاں اگر وہ آگے کا کمپلیٹ کرنے جائے گا تو اس کی نماز ہی باطل ہو جائے گی کیونکہ تیسری رکعت ہے ہی نہیں تو کیا حساب سے پڑھنا ہے یعنی جہاں پہ بھی یاد آیا وہ بیٹھ جائے گا جی بیٹھ جائے گا کیونکہ ہنفی علما ایسا بتاتے کہ اگر وہ رکو میں چلا گیا تو وہ رکعت کمپلیٹ کر لے گا نہیں یاد آنے پر وہ بیٹھ جائے گا جی سر تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا کیا بنا سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی بغیر سجدہ سہو سے بھی نماز ہو جائے گی مگر جو سنت کا جو ثواب ہے جیسے پہلے تشود میں بیٹھنا یہ سنت ہے تو اگر کسی نے اس کے بدلے سجدہ سہو کا مطلب کیا ہوتا ہے سجدہ سہو جو ہے بھرپائی کرتا ہے یعنی جو چیز چھوٹی ہے سجدہ سہو کرنے سے اس کا ثواب مل جاتا ہے اگر تم سجدہ سہو نہیں کرو گے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا جو آپ کی چیز چھوٹی ہے سنت میں سے تو وہ چیز آپ کو جو ہے اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا ابھی کسی نے دو سجدہ کرنا تھا ایک ہی سجدہ کر دیا اور جو ہے وہ اب بعد میں بولا کہ سجدہ سہو کر لوں گا تو نہیں چلے گا سجدہ سہو صرف سنت ہاں۔ دروجہ کھینچو نا دروازہ دروازہ تھوڑا سا گلاب تو ابھی میں جو ہے نماز پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو یہ نماز کا طریقہ کس طرح کرنا ہے تو آپ لوگ جو ہے مجھ کو بتائیے گا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں تو مجھ کو بتائیے گا تاکہ وہ حساب سے میں موبائل رکھوں پھر حضرت وہاں سے سب کا مائک بند کیجیے نا وہاں سے سب کا مائک بند کیجیے پرابلم ہو رہا ہے یہاں پہ مائک بند کر دونوں پیر جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو دونوں پیروں کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں پیروں کے درمیان سمجھ دونوں پیروں کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ ہونا سنت ہے یہ اس طرح سے دونوں پیروں کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ ہو یہ سنت ہے سمجھ گیا سمجھ گئی یہ بات جی۔ ہاں ہاں نظر آ رہا ہے نا صحیح یہ چمک چمک رہا ہے بالکل جی سمجھ میں آ رہے جی جی جی تو اب وہ کس طرح کھڑے ہونا آپ دیکھ لیے دونوں پیروں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہونا دونوں پیروں کے درمیان یہ سنت ہے اس کے بعد میں ہاتھ کو اسے سیدھے نیچے چھوڑ دے اور نیت کر لے نیت کی میں نے دو رکعت فجری کی فرض نماز ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے منہ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر اب کیسا کریں گے نیت جیسے کریں گے منہ میرا قبلے کی طرف اللہ منہ میرا قبلے کی طرف اللہ نیت اور فیل دونوں ساتھ میں ملے ہوئے ہونا چاہیے جس طرح ہم نے وضو میں پڑھے کہ نیت اور جو چہرے کو دھونا یہ ساتھ میں ہونا چاہیے اسی طرح یہ بھی منہ میرا قبلے کی طرف اللہ وہ میرا قبلے کی طرف اللہ کون ہے اس طرح سے اب اللہ کے سے اللہ کے علیف سے ہاتھ ہاتھ اٹھانا شروع کرنا ہے اللہ اکبر اکبر کی رو تک اللہ اکبر کی راہ تک جو یہاں تک ہاتھ پہنچ جائے کندھے تک کتنا یہ پہنچ جائے اللہ اکبر کس طرح سمجھ میں آ گئی بات جیسے جیسے رکن ہوتے جائے گا مجھ کو بتاتے جائیں کہ سمجھ میں آگے میں آگے بڑھوں پھر اس طرح سے اللہ اکبر نہیں یہاں پہنچتے پہنچتے اکبر ہو جانا چاہیے اللہ اکبر پھر ہاتھ بھانا کچھ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر اس طرح سے نہیں یہاں پہ ہاتھ لال اکبر پھر یہ سنت ہے واپس دیکھیں میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر ہاتھ کیسے باندھیں گے تو جو ہے ناف کے اوپر ناف کے اوپر سینے کے نیچے ناف کے اوپر سینے کے نیچے ہاتھ باندھیں گے تو اللہ اکبر جب بولیں گے تو اس طرح سے اب اس طرح فرماتے ہیں کہ ایسا پکڑیں گے اس طرح سے اس طرح سے کلائی کو پکڑیں گے ایک یہ بتایا جاتا ہے دیکھیے یعنی تین انگلی کو جو ہے اس طرح رکھنا ہے اوپر تین انگلی کو ایسا کانی انگلی کو نیچے چنگلی کو اور یہ انگوٹھے کو اوپر ایسا یہ تین انگلی یہ چنگلی یہ اس طرح سے سینے کے نیچے اس طرح سے یہ ادھر یہ تین ادھر ادھر اس طرح سے سمجھ میں آ گئی بات جی حضرت حضرت بادلوں تقبیر تحریمہ کے وقت تھوڑا جھکتے ہیں وہ جھکنا اب کوئی اگر اس طرح سے کرتے اللہ اکبر نماز باطل نماز شروع ہونے سے پہلے ہی باطل نماز میں تین حرکت اگر ایک ساتھ ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے جیسے اس نے کیا اللہ اکبر یہ باطل ہو گئی نماز تو ایک دم اسٹیٹ کھڑا ہونا ہے پوری نماز پہ تین حرکت ایک ساتھ لگاتار نہیں ہونا ہے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر ایک دم اسٹریچی ہونا ایک دم ہم کیسے ہمارے باس کے سامنے یا کوئی فوجی جو ہے اپنے میجر کے سامنے جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایک دم اٹینشن میں نماز پڑھنا یعنی اپنے اس کے ادب کے لیے ویسا نماز کا بھی ایک ادب ہے اب کوئی نماز کھڑے ہوں گے یہ جھول رہے یہ جھول رہے کیا نماز پڑھ رہا ہے کہ جھولا جھول رہا ہے یہ ایک کھیل ہو جاتا ہے نماز میں بے ادبی ہے نماز کی نماز باطل ہو جاتی ہے تین حرکت ایک ساتھ زیادہ ہو جائے تو تین حرکت ایک ساتھ ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی تو نیت باندھ لی اس طرح سے ہلنا لیے اکبر باندھ لی ادھر آ گئے اکبر یہ باندھ لی آگے یہاں آ گئے اب ہو گئے اب جو ہے وجہ تو پڑے گی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين یہ سر پڑھ لیے اب اس کے بعد میں جو ہے یہ پڑھنے کے بعد میں پھر اعوذ پڑھنا ہے سنت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغلوب علیہم ولا اللہ سنے فاتحہ ہو گئی ہر آیت میں رکنا سنت ہے جیسے الحمد للہ رب العالمین رکے الرحمن الرحیم رکے مالک یوم الدین رکے ایک ساتھ ہر آیت میں رکنا سنت ہے پھر اسی طرح اس کے بعد میں جو ہے کوئی سورہ پڑھ لے جو آپ کو جو بھی سورہ یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد پڑھ لیے اب جو ہے اللہ اکبر اس طرح سے یہ یہ دیکھیے اللہ اکبر رکو میں چلے گئے رکو میں جب جائے گے تو رکو میں بھی نگاہ جو ہے سجدے کی جگہ ہونا چاہیے جب آدمی نیت باندھتے جب کھڑا ہوگا تو اس ٹائم پہ منہ میرا قبلے کی طرف پورے اس کے جو ہے نگاہ سجدے کی جگہ ہونا چاہیے منہ میرا قبلے کی طرف اللہ مکمل جو ہے اس کی پوری نگاہ پوری نماز میں سجدے کی جگہ ہونا چاہیے کی طرف باندھ دیا پڑا اب اس کو رکو میں جانا ہے چلا گیا رکو میں اب جانے کے بعد میں رکو میں بھی جو ہے نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پہ پوری نگاہ ہونی چاہیے اس طرح سے یہ سجدے کی جگہ نگاہ ہو گئی اس کے بعد اب اب اٹھنا ہے سبحان ربی العظیم پڑھ لیا اس کی وہ دعا سبحان سبحان سبحان ربی ربی ربی العظیم العظیم العظیم سمی سمی اللہ اللہ بولتے وقت جب ہم اٹھیں گے تو ہاتھ کو بھی ساتھ میں اٹھانا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ یہ ہو ہاتھوں کو ساتھ میں اٹھانا ہے رکو سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ اب اٹھے اس کے بعد ہاتھ اٹھائے یہ سنت نہیں ہے سنت سمی اللہ لمن حمیدا اب ہاتھ کو ایسا کوئی دے یہ نماز باطل کوئی ایسا کرے سمی اللہ لمن حمیدہ ایسا اٹھے سمی اللہ لمن حمیدہ یہ ہاتھ چھوڑے ایسا یہ پیچھے نماز باطل ہو جائے گی ٹھیک ہے پیچھے لے کے جانا یہ دو حرکت ہو گئی یہ ایک حرکت یہ ایک حرکت یہ دو پیچھے لے کے گئے دو حرکت ہو گئی آگے لے کے آئے تین چار چار حرکت ہو گئی نماز باطل جیسے اٹھیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ اب رکھ دے اچھے سے جیسے رکو سے اٹھیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ ہاتھوں کو نہ ہلائے یا پھر ایسے رکھ دے چلے گا سمی اللہ لمن حمیدہ ہاتھ رکھ دے جائے ہو گئی اب یہ چیز ہماری ہو گئی یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو رکو سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہے جیسے یہ روح ہے وہ سجدے میں سجدے کی جگہ پر دیکھ رہا سمی اللہ لمن حمیدہ ایسا رکھ لے یا پھر ایسا رکھے لیکن ہلنے نہ دے ہاتھ کو یہ ہو گیا یہ, یہ سمجھ میں آ گئی ہاتھوں اٹھانا ہے جی حضرت جی اب جو دعا ہے ربنا لک الحمد مل السماوات و مل الارض و مل ما شئت من شيء بعد یہ دعا پڑھ لے رکو اعتدال کی اب سجدے میں جائیں گے اب سجدے سجدے میں جو جائیں گے نا اب جیسے ہم نے یہ سجدے سے اعتراض کیا ہم نے اب یہ رک گئے دعا پڑھ لیے اب سب سے پہلے جو ہے یہ گھٹنا رکھیں گے پھر ہاتھ اب دونوں گھٹنوں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ دونوں گھٹنوں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے پھر جو ہاتھ رکھیں گے دونوں ہاتھوں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ اور جو ہے جب پیچھے پیر جو ہے ہمارے پیر تو اس کے دونوں درمیان بھی جو ہے ایک بارش کا فاصلہ ہونا چاہیے یہ جو ہے سنت ہے اب یہ رکھے ہاتھ سجدہ کرنا ہے تو جو ہے سجدہ جیسے یہ ہم جو بیٹھے بس یہ پہلے دو گھٹنے دونوں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ٹھیک ہے اب یہ دونوں ہاتھ رکھے دونوں ہاتھوں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ اس کے بعد جو ہے ناک کو اور سر کو ماتھے کو دونوں کو ایک ساتھ رکھنا یہ سنت دونوں ادا ہو جائے گا سمجھ میں آ گئی بات دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ اور دونوں ہاتھوں کو یہاں رکھنا ہے یہ گلے کے پاس دیکھیے اس طرح سے گلے کے پاس رکھنا ہے اس کو دیکھا کیا نہیں سمجھ میں آ گیا آپ کو ہاں۔ سجدہ کرنے کے ٹائم پہ سجدہ کرنے کے ٹائم پہ پہلے گھٹنا رکھنا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھنا ہے نیچے پہلے گھٹنا رکھنا پہلے گھٹنا ہاتھوں کو جو ہے سڑ کے آگے نہیں لیں گے ایسا ایک دم اس طرح سے نہیں پڑیں گے بلکہ اس کو جو ہے کانوں جس طرح ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اسے اسی طرح اسی انداز میں رکھیں گے اس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو ہاں۔ جی۔ جی۔ سر کے پاس آنکھوں کے کے بعد یہ میں کروں گا گا یعنی مکمل گھما دکھائیے دیکھیے گا میرا جو پیر بھی دیکھیے گا پیچھے کے دونوں پیروں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہوگا یہاں پہ بھی دیکھیے ادھر بھی دیکھیے دونوں پیروں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہے اور ادھر بھی جو ہے جو رکھ رہا ہوگا ہاتھ ادھر بھی دونوں ہاتھوں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہے گا اسے, اس طرح سے اب جو ہے جو سجدہ کر رہا تھا دیکھیے یہ اس طرح سے یہ ہاتھ جو ادھر رہیں گے ادھر اور کھلا رہے گا بغل بھی کھلے رہیں گے گھوم جاؤ گر تو سمجھ میں آ گیا مسئلہ آپ کو جی حضرت جی حضرت اگر سجدے سجدے کرتے وقت ہاتھوں کو نیچے رکھیں گے تو انگلیاں کھلی ہوں گی ہیلو ہیلو جی آپ کی آواز آپ ہیلو چلا جائے ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے میری جی،, جی آ رہی ہے آپ کی آواز ہلو تو پھر سے بتاؤ یہ سمجھ گئے آپ لوگ سمجھ گئے مسئلہ جی۔ یعنی کہ کس میں ہاتھ رکھنا ہے اچھا اچھا جی ٹھیک ایک منٹ اس طرح کو واپس بتانا اچھا، نیٹورک اچھا آئے گا یہاں پہ تو دیکھیے میں سجدے میں جا رہا ہوں تو جیسے اللہ حکم بولتے ہوئے احترام سے اٹھ گئے اب جو ہاتھ نیچے رکھے اور یہ پہلے یہ رکھے دونوں درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہوا جو ہے ہاتھ کو رکھے دونوں ہاتھوں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہے اب جو ہے اللہ یہ دیکھیں حضرت سجدے میں ہاتھ رکھتے وقت یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگ جی جی سہیل بھائی جی جی سمجھ میں آ گیا نا پورا جی جی الحمد جی حضرت یہ سجدے کے ٹائم پہ جو ہاتھ رکھتے تو انگلیاں کھلی رکھنی ہے جمع مطلب ایک ساتھ میں رکھنی ہے جوڑ کے ایسی تو سوال بھائی پوچھ رہے جی ابھی آپ لوگ کی آواز آ رہی بولیے اس سجدے کے وقت حضرت جی قاعدہ ہم نے پڑھے تھے کہیں پر کہ انگلیاں بند رکھنا چاہیے اور عام نماز میں کھلی رکھنا چاہیے تو کیا اپنے میں قاعدہ ہے شافی مسلک میں کہ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں بند اور عام عام نماز میں مطلب کھلی ہوئی عام حالت میں نہیں نہیں نہیں عام عام نماز نماز پڑھے چاہے آپ کے علاوہ عام حالت میں نماز کے دیگر ارکان میں انگلیاں کھلی ہوئی چاہیے اور سجدے میں بند چاہیے ایسا پڑھے تھے تو صحیح کیا ہے ایسا کوئی نہیں اسی طرح رکھنا ہے صاف اس طرح رکھے اس طرح رکھے کوئی مشکل نہیں رکھ سکتے چل جائیں گے کہ کھلی بھی انگلیاں چل جائیں گی ایک دم زیادہ نہیں کھولنا اس طرح سے جی،, جی اتنا اس طرح اس طرح نہیں بس نیچے یعنی جتنا انداز آدمی کو ضرورت ہے اتنا ایسا رکھے تو بہتر ہے یعنی جب میں رکھیں گے تو ہاں۔ اس طرح سے جو ہے اچھا، اچھا۔ اس طرح سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو سجدہ جی ہاں، بولیے اگر نماز کی حالت میں انگلیاں ہلا تو حرکت انگلیوں کا حرکت دیے تو کیا نماز باطل ہوں گی ہاں جی بہت بہترین مسئلہ ہے ماشاء اللہ ایک منٹ تو آپ کو یہ سجدہ سمجھ میں آ گیا یہ میں آپ کو یہ مسئلہ انشاءاللہ یہ نماز ختم ہونے کے بعد بتاتا ہوں جی جی یہ مجھ کو بعد میں واپس یاد دلائیے جی حضرت ایک اور مسئلہ ایک اور مسئلہ جیسا حناف کے نزدیک ایک مسئلہ ہے کہ جی، ہاں۔ پیتھولیا جو مکمل ہو جائے کیا جیسا ناف کے نزدیک مسئلہ ہے کہ کم از کم پیر کی ایک انگلی کے لگنا فرض ہے ہے تین کا کا واجب مسلک میں بھی کچھ ایسا مسئلہ ہے پانچوں انگلی کا لگنا سنت ہے اگر ایک انگلی بھی جی۔ اگر رہ جائے تو نماز ہو جی۔ جائے گی تو یہ صرف رہنا ہے کہ انگلیوں کا پیٹ جی۔ لگنا ضروری ہے نہیں نہیں انگلی کا یہ اس طرح رکھنا ہے پیٹ لگنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیے مکمل طور پر پیر لگنا چاہیے اگر کسی نے صرف انگوٹا ٹچ رکھا اس کا پیٹ نہیں لگ رہا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی تو وہ کیوں کیوں یعنی کہ پیٹ نہیں رکھا ہے اس نے عام طور پہ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ہے یا جنس پہن کے نماز پڑھتے تو صرف ٹچ کرتے سجدے کی حالت میں تو اس حالت میں شافعی مسلک میں کیا حکم ہے جیسے کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی آواز بریک ہو رہی ہے جی وہ وہی جی حنفی طریقے سے ہی عمل کرتے اکثر لوگ یہ کافی کم عورتوں کو پتا ہے کہ اس طریقے سے پڑھنا ہے عام طور پہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلدین کا طریقہ ہے حقیقت یہ شافی کا طریقہ ہے جی ہاں جی، بھائی ٹوک الٹا سکھا دیتے صحیح بولے آپ اور اپنے لوگ جی۔ علم نہیں کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں جیسے ابھی زمزم شریف کا مسئلہ ہے نا اپنے کوکنی لوگ اکثر کھڑے ہو کے پیتے ہیں بیٹھ کے جی جی اپنے لوگوں کو بولے تو بھی کچھ لوگ سنتے نہیں علم ہی نہیں اپنے عوام میں دیکھا دے کہ مشہور ہو گیا یہ چیز جی جی جی جی ہوتا ہے یہاں تک کافی شافعی عورتوں کو یہ نہیں پتا کہ تلو کا چھپانا بھی نماز کی حالت میں پھلتے ہو جاتے اکثر کو نہیں پتا صحیح بولے سر جی۔ بلکہ اپنے گاؤں کھیڑے میں ساڑیوں میں بھی پڑھتے ہیں اب علم نہیں پہنچا تک بالکل بالکل جی بارہ تیرہ ہی رہتے جبکہ ایک سو بیس کے قریب لوگ ہیں گروپ میں لیکن صرف بارہ تیرہ ہی لوگ رہتے اخلاق بھائی آپ تھوڑا اپنے اس پہ توجہ دیجیے گا کیونکہ غلطی سے آپ ہوسٹ بن گئے تو شاید حضرت جوائن ہونے کی کوشش کر رہے ہو گے لیکن جب تک ایکسس آپ نہیں دو گے تو وہ نہیں ہو پائے گے رینج پرابلم ہو رہا تھا مسجد کے اندر جی جی لائٹ اندر ہے گا رینج اندر آتا ہے نہیں آئے گا حضرت آپ عادب بھائی کو یا مجھے کو ہوسٹ بنا دیجئے آپ نیٹورک ایشو کی وجہ سے لیو ہوتے تو ہم جو ہے آپ کو یہاں نہیں جائے گا نا رینج جی آواز آ رہی ہے جی تبھی آ رہی ہے تو سجدے میں تھے ہم یہ دو سجدے ہمارے ہو گئے سجدے میں جس طرح جانے سمجھ میں آ گیا پورا مسئلہ وہ جی الحمد للہ تو اب اسی طرح جب اب دیکھیں یہاں پہ دو, دو سنت اور ہے ایک سجدہ کیے حضرت آپ کا کیمرہ نہیں دکھ رہا ہے جو ہے کا پرابلم آ رہا جی آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے پر ویڈیو نہیں آ رہا ہے جی آواز آ رہی ہے پر ویڈیو نہیں آ رہا ہے کیمرا آن ہے پر نیٹورک لو ہونے کی وجہ سے ویڈیو شاید نہیں آ رہا ہے جی اب آیا اب دکھائی دے جی تو پہلا سجدہ کر دی سمجھ میں آگے سجدے کا طریقہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ایک بار اس کا فاصلہ ہونا چاہیے اور جب سجدہ کریں گے تو ہاتھ اس طرح سے نیچے یہاں اس طرح ہونا چاہیے اب یہ ایک چیز ہو گئی اب جب ہم اٹھیں گے دونوں سجدے کر کے جیسے یہ دوسرا سجدہ ہو گیا ہم اٹھے اس طرح اٹھنے کے بعد میں ایسا بیٹھیں گے اس کے بعد میں اس طرح سمجھ میں آئی ہاتھ نیچے رکھیں گے پہلے گھٹنے اٹھائیں گے پھر ہاتھ اٹھائیں گے اس طرح سے یہ جیسے سجدے سے اٹھے دوسرے ہم اس طرح بیٹھیں گے پہلے اس کے بعد میں اس طرح ہاتھ رکھ کے پہلے دونوں گھٹنے اٹھائیں گے پہلے دونوں گھٹنے اٹھائیں گے پھر ہاتھ اٹھا کر بر اس طرح سے سمجھ میں آ گئی ویڈیو نماز حضرت ایک مسئلہ جی اگر سجدے جو ہے اس طریقے سے نہیں بیٹھ کے اگر ڈائریکٹ جیسے حناف اٹھے اگر اس طریقے سے اٹھا جائے تو نماز میں فرق آئے گا سنت نہیں ملے گی جو بیٹھنے کی جو سنت ہے وہ سنت کا سواب نہیں ملے گا جی حضرت جو تشود میں انگلی اٹھاتے نا اس کے لیے پہلے سے ایسا ہاتھ بنا کر رکھنے کا کیا انگلی بعد جی، میں ابھی جتنا میں مسئلہ بتایا آپ کو سمجھ میں آ گیا پورا جی جی جی پورا اٹھنے تک کے جی ماشاء اللہ تو یہ ایک چیز اور یہ جیسے دوسرا سجدہ کر کے اٹھے ایسا بیٹھیں گے اس ٹائم پہ اب دیکھیے بیٹھنا جو ہے ایک پیر کو جو ہے اس طرح سے اس طرح سے رکھیں گے ایک پیر کو پیر کے پیر اس طرح بیٹھیں گے اور دوسرے پیر اس طرح سے رہے گا نیچے یہ چیز ہو گئی اس طرح سے بیٹھے یہ انگلیاں نیچے ہو یہ بیٹھنے کے بعد اس کو افتراش کہا جاتا ہے یعنی کہ سجدے میں جب بیٹھیں گے تو افتراش بیٹھیں گے اب پہلے تصور میں جب بیٹھیں گے تو افتراش اسی طرح بیٹھیں گے ایک پیر کے جو ہے ٹکنوں پر اور دوسرے پیر کو جو ہے اٹھا دیں گے یہ اس طرح سے اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سیم جس طرح پہلی رکعت میں ہم نے ہاتھ باندھے تھے رکو کیے اعتدال کیے سجدہ کیے سب سیم ہے اب دیکھیے جب ہم تشود میں جب بیٹھ رہے تو اس میں کیا کرنا ہے جب ہم تشود میں جب بیٹھیں گے تو آخر تشود میں دو سجدے ہو گئے ہمارے آخر رکعت کے اب یہ دو سجدے ہونے کے بعد میں جو ہے ہم جیسے اٹھیں گے اٹھیں گے جیسے اچھا کو اندر ڈال دیں گے یہاں کی الٹی سورین کو نیچے رکھیں گے زمین پر اس کو کہتے ہیں اس طرح تورن کو نیچے رکھیں گے اور جو ہے پیروں کو اندر ڈال دیں گے یہ پیر کے اندر یہ پیر کو ڈالیں گے اور دوسرا پیر اٹھا کر اس طرح سے ایسے رکھیں گے یہ اس طرح سے ہم بیٹھ جائیں گے اب ہاتھ کو یہاں رکھنا ہے ہاتھ کو جو ہے یہ ہاتھ کو اس طرح سے رکھیں گے گٹنوں کے قریب اس طرح سے اس طرح ہاتھ رکھیں گے اب جیسے ہم بیٹھیں گے تو اسی ٹائم پہ ہاتھ کو اس طرح رکھنا ہے یہ انگوٹھا جو ہے نا انگوٹھا اس کو یہاں رکھنا ہے یہ انگلیوں کے بس اس طرح سے اس طرح سے رکھیں گے اس کو نہیں انگوٹھے کے ناخن کو جو ہے یہاں رکھیں گے اس طرح سے اس کو اٹھا کے ایسا رکھیں گے اس طرح سے جیسے ہم سجدے سے اٹھیں گے ویسے ہم اس طرح سے ایسا رکھ دیں گے اس کو اور اس کا یہ ہاتھ اسی طرح رہے گا یہ اٹھا کے ہم نے رکھ دیے اب کوئی تحیات پڑھ لیے اب جو تحیات میں جب آئے گا اشحد اللہ الا اللہ اب اٹھا دیے نا ایسے اب ہماری پوری نگاہ جو ہے سجدے میں پوری نماز میں پوری نماز میں ہماری نگاہ جو ہے سجدے کی طرف تھی اب جیسے ہم نے اشحد اللہ الہ الا اللہ بول کر اٹھا دیے اب سجدے سے ہٹ کر ہماری نگاہ یہاں آ جائے گی یہ دیکھیے اب میری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہے التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله اب نگاہ یہاں پہ آ جائے گی پوری نگاہ سجدے سے یہاں آ گئی وأشهد أن محمد عبده ورسوله درود ابراہیم پڑھ لیے دعائے معصورہ پڑھ لیے اب جو ہے اس کے اندر دو سنت ہے اب یہاں پر دو سنت دھیان دے ایک سنت تو یہ کہ انگلیوں کو اسی انگلی کو اسی طرح رکھے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ورحمۃ پھیر دیے اب رکھا یہ ایک سنت اس کے بعد میں ایسے پوری دعائیں معصورہ ہو گئی اب سلام پھیرنے جا دیں السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ یہ دو سنت ہے اس کی تو سمجھ میں آ گئی آپ لوگ کو حضرت اس میں کچھ جی، لوگ انگلی اٹھا کر کچھ حصہ پھر نیچے کرتے انگلی کا پہلے زیادہ اٹھاتے پھر نیچے کرتے ویسا کرنا کیسا بتائیے مجھ کو میں ایک بار اشہد اللہ اللہ بول کر اٹھا دیے نا اب سلام پھیرنے کے بعد نیچے لینا ہے یا سلام پھیرنے کے وقت لینا ہے ایک بار اشحد اللہ اللہ بول دی اب اسی طرح رکھنا ہے پوری درد ابراہیم ہو گئی پوری دعائیں معصورہ ہو گئی السلام علیکم اللہ السلام علیکم اللہ یہ ہو جی تو حضرت پہلے دیکھو یہ انگلی ہے نا ایسی حضرت ارشد اللہ اللہ پہ تو جی۔ اٹھانے کے بعد اللہ پہ سے کچھ نیچے کرتے ہیں ایسے لوگ بہت کرتے پہلے اٹھا لیں ارشد پھر کچھ نیچے کرتے ہاں جی تو نیچے نہیں کرنا ہے ایک بار جی، جی۔ اٹھا رکھ دیے نا اب ویسے اٹھا ہاں۔ کے رکھنا ہے ان کی ہوگی شاید نہیں وہ عادت ہے لوگوں کو خیر جی۔ ویسے کوئی مشکل نہیں اٹھا کے رکھنا ہے یہ سنت ہے اسی طرح سے اگر بیٹھنے نہیں جمتا ہے تو جو ہے اسے سنت فوت ہو جائے گی نماز ہو جائے گی لیکن حضرت بعض لوگ جو ہے سلام کے وقت پوری دونوں ہاتھوں کی دس انگلیوں کو پورا حل کر دیتے تو اس طریقے سے کرنا کیسا ایسا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز باطل ہو جی۔ جائے گی کیونکہ ایک ساتھ اس کی ایک ساتھ حرکت ہو رہی ہے السلام السلام علیکم یہ یہ دس اٹھایا نیچے کیا بیس بیس حرکت ہو گئی اس کی حضرت جب رکو کی جی۔ جی، رکو سے جب سجدے میں جاتے ہیں نا حضرت اس وقت احناف کے نزدیک یہ بھی مسئلہ ہے کہ پہلا پیر پہلے نیچے رکھنا پھر دوسرا یہ سنت ہے اپنے میں بھی ایسا ہے شافی میں ہمیں سب ساتھ میں رکھنا ہے جی جزاک سب ساتھ میں رکھنا ہے اب ایک چیز اب کھجلی آ رہی ہے تو کیا کرے نماز میں اب یہ بات ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ تین ہفتہ ایک سال ہو جائے تو یہ نماز باطل ہو جاتی ہے جیسے کوئی بچہ تھا اس نے نماز سے بھی سوال کیا تھا کہ اگر کھجلی آئے انگلی سے کھجانا ہے تو کس طرح کھجائے تو دیکھیے اب جیسے کھجلی آ رہی ہے اب کھجلی آ رہی ہے اب تین حرکت بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے کھجلی آ رہی ہے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اب کھجلی آ رہی ہے ادھر تو ہاتھ لے کے گئے پہلے آرام سے ایک انگلی سے اچھے سے کھجائے ایک انگلی سے رکے لے کے آئے ٹھیک ہو گئی اگر لے کے گیا کھجایا لے کے آیا نماز باندھ اچھا تو اس میں معاف ہے وہ اس میں کوئی مشکل نہیں وہ آدمی کا خود کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے وہ مجبور ہوتا ہے آدمی اس کو آپ بغیر ہلے چھینک کر بتاؤ یا بغیر ہلے خاص کر بتائیے آپ حضرت تو چھینک آئی تو چھینک کو کور کرنے کے لیے ایسا ہاتھ جو ہے فوراً لے جانا جی، چھینک آئی ہے تو مطلب آرام سے آرام سے لے کے جانا کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل لے کے جا سکتے ہیں آرام سے لے کے جائیے یعنی کہ حرکت نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی اگر جو سے چھینکا کے ہاتھ رکھ ایک دم اچھی آگے بھی جھک گیا تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا نہیں نماز باطل نہیں ہوگی جی ہاں اب وہ روک سکتا تھا اپنے آپ کو پھر بھی زبردستی نہیں روک رہے اور جا رہے تو اس سے نماز جی۔ باطل ہونے کا اندیشہ ہے اگر تین جی۔ حرکت ہو جائے تو ابھی دیکھیے ابھی ایک انگلی ہے ایک انگلی سے کھجانا ہے تو وہ جو ہے ہزار مرتبہ دس ہزار مرتبہ ہے کوئی مشکل نہیں ایک انگلی سے چاہے جتنا کھجا لیکن اس کھجا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی اب کچھ لوگ تو پتہ ہے چڑیا کبا کباڑی کھیلتے نماز میں وہ کہتے ہیں شیطان کو ٹپو مار دے شیطان ہے ان کے ٹپو کھانے کے لیے ان کی نیچے آیا جی اور کوئی مسئلہ یہ کام شاید ہمارے فیض بھائی بھی کرتے ہوں گے فیض بھائی جی جی حضرت یہ ہوتا ہے یہاں پر کرتے ایسا جی یہ رائے گڑھ میں جو ہے رائے گڑھ کوکن میں یہ چیز مشہور ہے اور جبکہ ہماری ادھر کم ہے ممبئی سائڈ میں باقی دوسرے علاقے میں بہت زیادہ مشہور ہے اس سے جب کسی کو ہاتھ لگائے تو سامنے والا امام ہو جائے گا اور ہم اس کے مختلف بن جائیں گے لیکن جب وہ امام بنے گا تو اس کو چاہیے کہ دل میں نیت کرے کہ میں ذکر کر رہا ہوں اس کے لیے ذکر کی نیت کرنا ضروری ہوگا جو امام ہوگا اچھا جی اسے نماز ہو جاتی ہے جی جماعت کا جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کو امام بنا دیا ممبئی وغیرہ میں وہی بولا نا ممبئی علاقے میں یہ سب نہیں ہے ہمارے ادھر بھی یہ سب نہیں تھا حضرت لیکن یہاں پہ ابھی جیسے عارف بھائی نے مسئلہ بتایا کہ وہ سنت نماز پڑھ رہے تھے اب ہو سکتا ہے کہ زید جو ہے سنت نماز پڑھ رہا ہے لیکن بکر کو لگا کہ وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے اور وہ جوائنڈ ہو گیا تو بکر کی نماز کیا فرض ہو جائے گی کیونکہ زید تو سنت نماز ادا کر رہا تھا نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی اور بکر کو جماعت کا بھی ثواب ملے گا ہو سکتا ہے جماعت میں کمی آئے لیکن جو نماز ہو جائے گی اس کی جی اب معاف کر دیجئے اس کو بعد میں سوری بولنا ہوگا اور کوئی مسئلہ جی جزرت التجا کرنی تھی سب سے اجازت ہو تو جی جی نہیں اس دن میں مفتی رفیق سعدی صاحب سے دو بار ملاقات ہوئی تو حضرت بولے کہ جب آپ کا ختم ہو جائے گا سیشن تو حضرت خود شروع جی، جی۔ کرنے والے ہیں تو میں یہی جی۔ چاہ رہا تھا کہ سب لوگ ہے نا براڈ کاسٹ لسٹ بنا شافی لوگوں کو پرسنل رابطہ کرے کیونکہ گروپ میں بھی یہ کرنے سے ریسپانس اتنا نہیں آتا تو اتنے زیادہ لوگ نہیں جوائن ہو رہے تو جب خود حضرت آ جائیں گے تو ہم چاہ رہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جوائن ہو جائے اتنے بڑے حضرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو سب سے پرسنل بات کریں ان کو براڈ کاسٹ میں لسٹ مطلب جو لنک آپ بھیجتے جائیں گے وہ بھیجے تو شاید ایسا لگے گا کہ گروپ کوئی چیک کرتا نہیں کرتا ہے لیکن پرسنل شاید چیک کریں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ جوائن جی۔ ہو جائیں گے بہت سارے لوگ مجھے بولے بھی ہم ہو جائیں گے اس لیے یہ بولنا تھا جی۔ اور دوسری چیز جو حضرت نے کتابیں بڑی تعداد میں یہ کیے چھپوائی جو شافی مولم الدین تو بہت سارے لوگ ایسے بول رہے تھے کہ ہمارے پاس پرانی ہے اب سب کو پتا نہیں کہ نئے ایڈیشن میں نیا اضافہ بھی ہے جی جی میری بھی ترکیب ایسی سوچا تھا میں نے کہ جہاں جو عربی پڑھاتے حضرت وہ لوگ اگر اپنے بچوں کو بولے کہ گھر سے بول دو کہ ایسی اور ڈیڑھ سو روپیہ دیا ہے تو ان شاء اللہ وہ زیادہ سے زیادہ پہنچ جائیں گی کتابیں جہاں ابھی تک جی۔ گھر تک بات پہنچی نہیں نا کچھ تو ترکیب نکالے ان کو کتابیں پہنچانے کی ابھی دیکھیے ابھی آپ کے داماد میں جیسے مکتب چلتا ہے جی جی داماد میں مثال کے طور پر پچاس بچے ہیں تو پچاس پچاس بچوں میں سے ہو سکتے ہیں داماد علاقے میں ہو سکتے ہیں دس بچے پندرہ بچے ہاں، ہو ہوا ہی ہو یا ایسا بھی جی۔ ہو سکتا ہے سب بچے شافی ہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اکثر ہاں، جی وہی تو اسی حساب سے جیسے چالیس بچے شافی ہے پچاس میں سے تو پچاس کتابیں مکمل منگوا لیں تاکہ بعد میں اگر کوئی بچہ اور آئے تو جو ہے اس کو اس کے لیے آسانی ہو جائے اسی طرح اگر اس گروپ میں اگر کوئی ایسا بھی جو جو لوگ پڑھ رہے ہیں جیسے جی۔ ایک میں ایک بات بتا دوں ہاں۔ کہ اس کے اندر جو ہے ہمارے ایک یہ ہے اپنے ہمارے سراج بھائی ہے سراج احمد شافی کرناٹک جی۔ ایک بھائی ہے ہمارے اس کے اندر وہ علم دین سیکھنے کے لیے ماشاء اللہ جو وہ دس دن سے آج کا نواں دن ہے وہ اپنے گھر سے تقریباً دس کلو میٹر دور آئے ہوئے ہیں صرف یہ درس پڑھنے کے لیے ماشاء اللہ نے کہ اللہ سوجن کے علم میں برکت عطا دس دن دن نو سے اپنے گھر پر نہیں گئے ہوئے اب تک کہ وہ جو ہے وہیں پر ہیں صرف یہی علم پڑھنے کے لیے جی، اللہ سوجل ان کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرمائے اور آپ لوگوں کے بھی آپ سب کی ہمارے ہم سب کے تمام معاملات میں آسانیاں فرمائے ہم سب کی جائز دعاؤں کو تمناؤں کو مقاصد کو پورا فرمائے اللہ عز و جل ہم سب کی آج سگیرہ قبیرہ گناہ کو معاف فرمائے اور ہر جائز یعنی دعا کو قبول فرمائے اور کچھ مسئلہ پوچھنا ہے کسی کو یعنی جس طرح یعنی کہ اعتدار سے جب ہم کھڑے ہو گئے تو اسی طرح ہاتھ اٹھا لیں گے بس اس طرح ہاتھ رکھے یا اس طرح ہاتھ رکھے چلے گا حضرت اس میں دوسرے لوگ ہاں جی سجدے میں جیسے ہماری ہو گئے پڑھ چھوڑ سجدے میں چلے لے کے جانا ضروری نہیں ہے نہیں حضرت کچھ لوگ بہت سارے لوگ نا اپنے یہاں لے کر ہی جاتے ہیں اور منع کیے تو رکتے بھی نہیں حالانکہ مفتی صاحب نے منع کیے تھے بٹ عوام کا حال جو دیکھا دیکھی چل رہا ہے نا رکتے بھی نہیں ایسا ہے ابھی ہمارے شروع میں وہی بتانا کہ ہم نے اب تک کی نماز جو ہے دیکھ کر پڑھی ہے ہم میں جی۔ اکثر لوگ وہ ہیں جنہوں نے نماز کو صرف دیکھ کر پڑھی ہے چچا کو دیکھ کر نماز پڑھی ابا کو دیکھ کر نماز پڑھی یا جو ہے ماما کو یہ محلے کے چچا کو محلے کے پڑوسی کو انہیں کو دیکھ کر نماز پڑھی ہے ہم نے ہمیشہ دیکھ کر ہی نماز پڑھی سیکھ کر نماز نہیں پڑھی تو ہماری سب سے بڑی مجبوری یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم اگر ہم نے جو دیکھ کر جو نماز پڑھی ہے اس میں ہماری کافی غلطیاں ہیں ہم اگر سیکھ کر نماز پڑھیں گے تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ ابھی آپ لوگ کو ہوں صحیح بات ہے ایسا ہوتا ہے ہمارے ہمارے اکثر بولتے ہیں جی کافی مرتبہ میں بھی جب یہاں پہ مسئلہ بتاتا تھا ہمارے علاقے میں تو کچھ لوگ یہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے تو جو ہے دو تین مرتبہ جب ان کو بھڑک کر بتایا جائے کہ تم لوگ اگر اس طرح سے کرو گے تو تم لوگ خود گنہگار ہوں گے کہ آپ لوگ اگر مسئلے مسائل پھیلانے میں ساتھ نہیں دو گے تو اس کے بعد سے جو مطلب الحمد للہ صحیح ہو گیا لیکن ان کو ایک ہی مثال دی جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گاؤں میں کتنے عالم گزرے ہیں ان کو یہ مثال دی جائے اگر کوئی اس طرح بولے یعنی ہم کو بتانے والا کون آیا اب تک کے جو ہم کو صحیح مسائل بتائے ابھی انیس سو ستانوے میں جو ہے مفتی سید رضوان رفائی صاحب کی فراغت ہوئی فور میں دو ہزار چار میں جو ہے مفتی رفیق صاحب وغیرہ کی فراغت ہوئی ہے اب یہ جب علماء جب پڑھ کر آئے اس کے بعد جب وہ کچھ بتانے لگے تو اللہ کے فضل سے ہم کو کچھ معلومات ہونے لگی وضو میں چھ پڑھائی ہیں ورنہ ہم بھی جو ہے وضو میں چار پڑھائی سمجھ کے جو ہے وضو کر رہے تھے غسل کر رہے تھے قربانی جی، جی۔ طریقے سے مکمل کر رہے تھے بڑے مسائل ہو رہے تھے جب ہمارے پاس شافائی لوگ آئے علماء بن کر اس کے بعد ہی ہم کو کچھ معلومات ہونے لگی کہ کیا ہے کیا نہیں یہ کبھی آپ لوگ اگر اس میں ساتھ دو گے تو ان شاء اللہ جو یہ مسئلہ جو ہے شفاف مسائل جو ان شاء اللہ آگے بڑھتے جائیں گے اور ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائے گی ان شاء اللہ انشاءاللہ شاء ہم آپ کے ساتھ ان شاء اللہ اللہ آپ کو ضرورت کریں گے مفتی صاحب کا سیشن ہو گیا کہ پھر آپ وقت نکالیے دوبارہ بھی سیشن رکھنے کے بھلے سے آدھے گھنٹے روزانہ ہو جائے جیسے بھی آپ کو وقت مناسب جی جی جی جی سامنے میں یہ بات مفتی صاحب کے سامنے رکھوں گا ان شاء اللہ یہ بات آپ جو بتا رہے فیس بک والی اس کے بعد میں کیا بولتے ہیں مفتی صاحب ان شاء اللہ آگے کام کریں گے ابھی میرا ارادہ ہے اس کے بعد میرا اس کے بعد ارادہ تھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا پڑے ماشاء اللہ ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ابھی میرا ارادہ یہ تھا یہ سیکشن ختم ہونے کے میں ایک آدھ ہفتے کے میرا ارادہ تھا کہ میں جنازے کے تعلق سے لوں کیونکہ جناز میت کے تعلق سے میرا ارادہ تھا ابھی مفتی صاحب کا شروع ہونے والا ہے جب مفتی صاحب کا شروع ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ جناز کا ہی لے مدینہ مدینہ غسل لینا یعنی کہ میت کو غسل دینا اس کو کفنانا یہ کام اگر یہ کام ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے دیکھے ہیں یہاں پر کہ جو جس کو نہیں آتا جس کو آتا تھا وہ تو بالکل آگے ہی نہیں آ رہا تھا نہ گھسلے دینے میں نہ کپنانے میں نہ کچھ تو جس کو جیسا آ رہا تھا وہ گھسلے دیتا تھا کپڑا تھا چھوڑ دیتا تھا دفنا دفنا کے آ جا رہے تھے تو لاک ڈاؤن نے ہم کو بہت ساری چیزیں سکھایا بھی ہے کہ ہم کو جو ہے ہمارے خود کے پیروں پر کھڑا ہونا ضروری ہے ہر معاملات میں جیسے امامت کا مسئلہ ہو گیا یا پھر جو ہے میت کو غسل دینا میت کو پفنانا دفنانا ہر چیز سیکھنا ہمارے لیے جو ہے ضروری ہے تو ابھی انشاءاللہ میں یہ سوچا تھا کہ اس کے بعد جنازے کا باپ لیا جائے گا ابھی اگلے اتوار کو اگلے اتوار جو آئے گی حافظ امتسار صاحب کو پہچانتے ہوں گے تو انہوں نے اگلے, اگلے اتوار کو جو ہے یہ سیکشن رکھے ہیں جنازے کے اوپر سے ان شاء اللہ اس کے اندر میں رہوں گا جواب دینے کے لیے وہاں سے سوالات ہو کر میں جواب دوں گا ان شاء اللہ تو آپ لوگ بھی وہاں پہ رہیے گا ان شاء اللہ کچھ نو سے دس چلے گئے گھنٹہ کچھ اس کے اندر جو انشاءاللہ جتنے مسائل ہیں مہم مہم جو مسائل ہو گئے انشاءاللہ اسی کو جو ہے بتائیں گے ذرا جی جی ان شاء اللہ ابھی کیسا یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا اصل میں تو مجھ کو صحیح آئیڈیا مل نہیں رہا تھا کیا نہیں کہ یعنی میں پہلے یہی سوچا تھا پتہ نہیں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا تو میں اسی میں تھوڑا کنفیوز تھا ابھی آپ بتائیں کہ میں جتنا بتایا آپ لوگ کو بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں جی حضرت الحمد للہ تو یعنی ایسا کچھ کے بات نہیں سمجھی ہو یا کچھ یا کسی کا کچھ مسئلہ باقی ہو حضرت ایک سوال ہے نماز میں وجہ تو پڑھنا ضروری ہے نہیں یہ سنت ہے سنت ہے اوکے اچھا جزاک اللہ حضرت تو ابھی میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ حضور مفتی صاحب قبلہ کی جو کتاب ہے معلم الدین تو وہ آپ لوگ آپ لوگ سب لوگ خرید لیجیے جس کے پاس نہ ہو خرید لیجیے ان انشاءاللہ آسانی ہوگی اس کے اندر تمام یعنی کہ بحر عالم گہر حافظ کے لیے بہت بہترین کتاب ہے معلم الدین سمجھنے کے لیے یعنی آپ کو کسی کو جو ہے مسائل پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ اب اس کتاب کو آپ پڑھ لو گے یعنی آپ خود ان شاء اللہ پیسے خرید کر لیں گے حضرت کہاں سے خرید کریں میرے پاس کچھ پچیس کتابیں بچی ہوئی ہے پچیس یا بیس کتاب کچھ بچی ہوئی ہے میرے پاس اور کیسے کلیکٹ اور کیسا پیمنٹ پیمنٹ تو مشکل نہیں لیکن کلیکٹ کیسا کرے گی آپ سے نہیں آپ اگر مفتی صاحب سے بات کرو گے تو ڈائریکٹ مفتی صاحب جو آپ کو کوریئر کر دیں گے مفتی صاحب مفتی صاحب نے جو ہے ان کے اسٹیٹس پہ ایک بار رکھا تھا ہر علاقے کے جو ریپرزینٹیو ہے ان کے نمبر تھے جی۔ جیسے کلیان میں اگر آپ کو کتاب چاہیے بھیونڈی میں چاہیے ممبرا میں چاہیے ممبئی میں چاہیے اس طریقے سے انہوں نے رکھا تھا نوی ممبئی میں میں مل جائے گی اپنے کو جی بالکل ہاں جی۔ جی، مل جائے گی اچھا میں کو پہچانتے ہو مہندی کا نہیں اپنے گروپ میں ہے یہ بیلا پور میں رہتے ہیں فہد اچھا۔ مہندی کا نام کیا ہے تو وہ مفتی صاحب کے پڑھتے تو ہو سکتا ہے ان کے بعد مفتی اچھا۔ صاحب نے کبھی کتاب بھیجے ہوگی ورنہ میں بولتا ہوں مفتی صاحب کو ان کو بھیجنے کے لیے ان کے پاس کتاب آئے گی تو آپ جتنے لوگ ہیں وہاں پر کوکن والے جیسے کھارگر میں یا پھر جو ہے جی۔ بیلا پور سائڈ وغیرہ میں تو وہاں سے آپ لوگ کتاب خرید سکتے ہو آسانی سے حضرت آپ سے جی، ایک جی۔ گزارش تھی کہ جو مفتی صاحب نے جس طریقے سے اسٹیٹس پہ رکھے تھے اسی طریقے سے اگر ایک میسج بنا کے اگر آپ گروپ میں پوسٹ کر دیتے تو انشاءاللہ جتنے شافعی گروپ ہے سبھی میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کو پوسٹ کر دیں گے تاکہ جو ہاں جی، علاقہ ہو اس کے حساب سے لوگ رابطہ کر سکیں کر جی انشاءاللہ اور حضرت ایک گزارش یہ بھی تھی کہ اگر یہ کتاب رومن انگلش یا پھر کمپلیٹ انگلش میں بھی ہو جاتی ٹرانسلیٹ تو بڑی مہربانی جی اچھا, اچھا۔ جی جی اچھا ماشاء اللہ اچھا، بہت اچھی بات رومن میں ہو جائے گی نا تو ہاں۔ بہت بڑھیا ہو جائے گا کیونکہ اپنے بچے لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوگا ہاں جی چالو ہے بارش شریعت کا کام چالو ہے جی اور ماشاء ہاں جی اس پہ کام چالو ہے تو بارش شریعت کو ٹائم جائے گا آتے آتے تو پھر بھی انشاءاللہ ابھی فتح المعین جو ہے کتاب شاف مسلب کی تو اس کے اوپر ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ نجمی صاحب جو ہے انہوں نے اس کا آدھی کتاب کا ترجمہ کر دیا الحمد جو فتح المعین اس کتاب کا ترجمہ ملیالم زبان میں جو ہے وہاں پر یہ ملیالم زبان کے ملیالی عالم صاحب نے لکھے اس کو تو جنہوں نے لکھے اس کتاب کا ترجمہ اس طرح سنا ہوں میں کہ کیرلا کے تین عالموں نے مل کر کیے تھے میں اس طرح سنا تھا لیکن الحمدللہ یہ ہمارے کوکلی شافی ہے مولانا غلام مصطفیٰ نجمی انہوں نے مفتی صاحب کے تخصص بھی کیا یعنی کہ مفتی غلام مصطفیٰ نجمی صاحب تو انہوں نے جو ہے ان کا سر نیم آگا ہے مفتی غلام مصطفیٰ آگا تو انہوں نے ماشاء اللہ جی آدھا آدھا ترجمہ انہوں نے کر چکے ماشاء اللہ اس کا جی جی ہمارے دوست ہی ہے وہ اچھا جی ماشاء اللہ جی تو ٹھیک ہے ابھی شاید فون کر جائے گا تو دعا کر دیتے جی، جزاک اللہ خیر اللهم صل على مولانا محمد المعدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم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 آمین آمین آمین بہت بہت جزاک اللہ خیر حضرت آپ کے علم میں اللہ اضافہ کرے اور آپ کو اللہ خیر بہت بہت دیکھو جہاں پر چاہا ہوتی ہے وہاں پر رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں نے جب سے دعوت اسلام مطلب جوائن کیا میرے کچھ ساتھی ہیں ان کے ساتھ سے تو ماشاءاللہ میں دعوت اسلام سے بہت جن سے رابطہ ہوا اور بہت چند سے ملا علی سنت کے سے ملاقات ہوئی ماشاءاللہ سب سے ملاقات ہوئی تو یہ بولتے ہیں نا جہاں پہ چاہا ہے وہاں پہ راہ ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے ہے نا تو آپ کا سفر ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے چاہ تو ٹھیک ہے جی جی ان شاء اللہ اس کے آگے سے بھی ہم چالو رکھیں گے اور دوسروں کو بھی جوائن کرائیں گے اور ہم دن سیکھیں گے علم سیکھیں گے آگے ہم بھی بڑھائیں گے ان شاء اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ